ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل يتلون كلمة الله يدعو إياكم في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد مختصر طريق الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي يعرضن الله من الناس عصابة تغزو الهند وعصابة تكون وارث ابن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يبدو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وصل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأرواح مقتحم بها يواجب الاحترام محترم ومصمم بھائی اور دوستوں اللہ رب العزت کا بہت ہی آگے مثال رکھنا ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین اور مذہب آتا فرمایا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اور پیغمبر آتا فرمائے پرانے مزید جیسی عظمت والی کتاب آتا فرمائی اور ہمیں آخری اور سب سے بہترین امت بننے کا شرف عطا فرمایا اور ہمارے لیے وہ انعامات رکھے جو انعامات پہلے کسی بھی امت کو نہیں دیے گئے ہمیں وہ خصوصیات عطا فرمائی جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہمیں قرآن کی صورت میں ہدایت عطا فرمائی آزم قرآن لگی عبلم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں بھرپور رحمت عطا فرمائی وما رسلنا سہنا رحمت للعالمین ہم نے تو آپ کو تمام سہاروں لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور اللہ ہم پر دین اسلام کی صورت میں ہمیں ایک بڑی رحمت عطا فرمائی کا فن سن تم آج میں نے دین پورا کر دیا واق منت والے تم اور اس عظیم اسلام نعمت کو مذمت کر دیا اور عظیم مدینہ اور میں اس پر راضی ہوا کہ تمہارا مذہب اسلام ہونا چاہیے تمہارا دین اسلام ہونا چاہیے اور تم مسلمان ہونا یہ ساری نعمت اللہ آباد میں صرف ہمیں ہی عطا فرمائی ہم سے پہلی امتوں کو یہ سب کچھ ادا نہیں کیا گیا اور اللہ آباد نے اس امت کو پہلی تمام امتوں کے لیے گواہ بنایا قیامت کے دن یہ امت دوسری امتوں پر گواہی دے گی لیکن یہ ساری فضیلتیں ہمیں ایسے ہی حاصل ہو گئی یہ ساری عالمتیں یہ ساری محنتیں ہمیں ایسے ہی مل گئی کار اس طرح سے نہیں ملی بلکہ تمہیں ان محنتوں سے فائدہ اس وقت ہوگا اور تمہیں اللہ کی جنت اس وقت حاصل ہوگی اور تم آخرت میں اللہ آباد آباد کے اللہ کا قرب اس وقت حاصل کر سکو گے جب تم اس دین کو صحیح طریقے لو گے اور اس دین پر عمل کرو گے اور اس دین پر قربانی دینے والے بن جاؤ گے اسی چیز کا اعلان اللہ آباد نے اس وقت کروایا جب اس دین کے بدلے میں صحاب کرام کو تکلیفیں دی جا رہی تھی کسی کے تو ٹکڑے کیے جا رہے تھے کسی کو دین کے بدلے میں ہزاروں کے اوپر لگایا جا رہا تھا اور چربی کے ذریعے سے وہ ہزارے پیچھے تھے کسی پر سوبا جا رہا تھا کسی محبت ترین آدمی کو صرف تین لانے کی وجہ سے چھت کے اوپر سے پورا نکت کے اوپر ڈالا جاتا تھا اس وقت جب صحابہ پریشان ہوئے پرانے مزید کی نایات نے قیامت تک کا اصول واضح کر دیا ہم حقیقت منصد قصول چلنا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے کیا تم نے جنت کی بڑی بڑی محنتوں کو مفت سمجھا ہے کیا تم نے جنت کی حوروں کو مفت سمجھا ہے کیا تم نے جنت کی نہروں اور اس کے محلات کو مفت سمجھ لیا ہے کیا تم ایسے ہی اللہ بات کو راضی کر لو گے ہرگز نہیں ہم اتر تو اندر کل جنگا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے ورنہ یا سی کم الدین درمنڈی کا مرد تم اور تم پر وہ مصیب نہیں آئے گی جو تم سے پہلے والوں پر آئی مدد ہومن دہتا ان پر بھوک آئی پیاس آئی تکلیفیں آئی رسول دلو ان کو جھجوڑا گیا اس دین کی وجہ سے یقول رسول یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے ولدین ولام رسول کے صحابی بھی یہ کہہ اٹھے مدا رسول اللہ یا اللہ آپ مدد کب آئے گی ہم تو ہمارے ساتھ آ کے پھنس گئے ہمیں تو ہر چھوٹا بڑا تکلیف پہنچا رہا ہے گھٹیا سے گھٹیا آدمی اپنی گھٹیا زبان ہوتے استعمال کر رہا ہے کوئی ہاتھ چلا رہا ہے کوئی سوال چلا رہا ہے کوئی گندگی ڈال رہا ہے ہمیں معاشرے میں بدترین ترین ترین بنا دیا گیا مدا رسول اللہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی ہم میں سے کسی کو ہارے کے ذریعے سے چیرا جا رہا ہے کسی کے بدن کو لوہے کی کنگیوں کے ذریعے سے گوشت سے صاف کیا جا رہا ہے کسی پر کیا ظلم کسی پر کیا مدا رسول اللہ یا اللہ نصرت کب آئے گی مدد کب آئے گی تیری فوجیں کب آئیں گی لا یاد ہے کا اللہ ہوں تیری فوجوں کو تو تو ہی جانتا ہے کتنی طاقتور تیری فوجیں ہیں رب العزت کب آئے گی مدا نہ تیری مدد کب آئے گی جب تکلیفیں پوری ہو جاتی ہیں امتحان پکا ہو جاتا ہے اللہ کرواتے ہیں اللہ تمباری قریب یاد رکھو میری مدد بہت قریب ہے ابھی تم بارش میدان ہوگا و نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِقَدْرٍ وَأَنْتُمْ زندہ بدر میں تم چھوڑے ہو گے میں تمہاری نصرت کروں گا ملائیں میں تم پیچھے ہٹ گئے ہو گے میں تمہاری نصرت کروں گا پھر یاد رکھو آج تو تمہیں دین سے روک رہے ہیں جب کل میری نصرت کے ساتھ تم دنیا میں فاتح بن کے ابھرو گے یہ ناچ جدھر کے آئیں گے مسلمان ہوں گے ادا کا رسول اللہ جب آتی ہے اللہ کی مدد جب آئے گی اللہ کی مدد کس شکل میں آئے گی ول فتح فتح کی صورت میں آئے گی ہر آئی کرنا اب آپ لوگوں کو دیکھیں گے یب غرو ابھی کی نندا جب فوج پر فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں گروہ پر گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں قبیلے کنبے علاقے مسلمان کے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں اب جب دنیا میں اسلام پھیل گیا تو سب سے ہمیں ہم آپ اپنے رب کی تصویر بیان کیجیے بس سب پھر ہو اس کے روپار رہیے اس لیے کہ اس کے روپار سے صرف بناوی بات نہیں ہوتے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں ان بے شک وہ رب توبہ کو قبول کرنے والا اور معافی مانگنے والوں سے محبت کرنے والا تو میرے بھائی اور دوستوں جب صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ قرآن بھی تمہیں ملے گا قرآن کے ذریعے سے شفا بھی ملے گی ضرورت میں اور قرآن محمود شفا رحمت الفی رحمت بھی ملے گی نبی کا قرب اور محبت بھی تمہیں نصیب ہوگی نبی کی مسکراہٹوں سے تم آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے نبی کی زبان سے وہ کلمات سنو گے تو قیامت تک کامیابی کی ضمانت ہوں گے پھر جہاں جہاں نبی کا پاؤں پڑتا چلا جائے گا اللہ اس مستدا کو بابرکت دے چلے جائیں گے اور دین اسلام بھی دنیا میں ٹھہرے گا لیکن قانون یاد رکھو کچھ سو گے تو تمہیں ملے گا کچھ دینے کے بعد تمہیں ملے گا مفت کا یہ سودا نہیں ہے یہاں کچھ دینے کے بعد ملا کرتا ہے تم تھوڑا سا دو گے اللہ بہت دے گا لیکن پہل پورے کرنی پڑے گی بٹن تم دباؤ گے اتنی بڑی ٹیوب بجلی چلائے گی تم بھی اللہ کی طرف قریب آؤ گے پھر اللہ پاک کی رحمتیں تمہیں اپنی آگوش لے لیں گے جب یہ قانون <coughs> صحابہ کرام کو سمجھ آ گیا تو انہوں نے دین کی راہ میں آنے والی ہر قربانی کو دین کی راہ میں آنے والی ہر مشکل کو خندہ پیسانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہہ لیا مکہ میں ان صحابہ کو حکم تھا کہ تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا کوئی مارتا ہے مارتا رہے کوئی ظلم کرتا ہے ظلم کرتا رہے تم نے اس ظلم کو سہنا ہے صاحب اکرام نے واقعی عمل کر کے دکھایا سیدنا صدیق اکبر جیسے معذد انسان کے چہرے پر سوزا گیا تھپڑ مارے گئے جوتوں سے ان کے چہرے سے سیدھا گیا حضرت ابوزر سپاری قبیل دفاع کے قبیل سفار کے صدر ہیں امیر ہے سربراہ ہے ان کو اس قدر مارا گیا کہ بے ہوشی ساری ہو گئی خود میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس واقعے سے عبرت حاصل کرے آج تو ہم چار نمازیں پڑھ کے دین کے محسن بن جاتے ہیں آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کر کے ہم دین پر احسان کر رہے ہیں خدا پر احسان کر رہے ہیں اپنے عالم صاحب اور مولانا پر احسان کر رہے ہیں کوئی کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا جس نے دین پر عمل کیا اس نے اپنی ذات کے اوپر احسان کیا ساری دنیا کافر ہو جائے ساری دنیا مشرق ہو جائے اللہ رب العزت کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں آتا اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا وہ مالک ملک ہے مالک ملک بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا کوئی ساری دنیا پیدا کر لے ساری دنیا اللہ رب العزت کے حضور میں جھک جائے اللہ آباد کی بادشاہت کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوتی یہ دین ہمیں ہمارے لیے دیا گیا یہ دین ہمیں کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہماری نمازیں کسی پر احسان نہیں اپنی ذات پر احسان ہے مساجد کی تعریف کسی پر احسان نہیں اپنی ذات پر احسان ہے صاحب رسبال اللہ فعید اس مسئلے کو سمجھ چکے دین کے لیے کتنی تکلیفیں ان حضرات نے برداشت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا رہا تھا ایک شخص بن ابی معیز کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے اسے کہا کہ بھائی مسلمان ہو جا اس کے گھر میں دعوت تھی اس نے اللہ کے رسول سے کہا یہ کھانا چلاؤ کروائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے گھر کھانا نہیں کھا سکتا جو اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دے میرے نبی ہونے کا اقرار کرنے دن میں کھانا کھا لوں گا اس شخص نے کلمہ پڑھا اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا حضور علیہ سراط وسلام نے کھانا تناول فرما لیا ابھی وہ شخص باہر نکلا رستے میں ابو جہل مل گیا کہا پورے کلمہ پڑھ لیا آج سے تیرا میرا بھائی گاٹ آئندہ سے تو ہماری برادری کا فرق نہیں ہے ہماری خوشی غمی کے اندر تو شریک نہیں ہو سکے گا اس نے کہا مجھے کوئی تدارک کی صورت بتاؤ ذرا غور کیجیے آج اپنے نرم دندوں پہ بیٹھ کے لمبی لمبی جنتوں کی امیدیں باندھنے والے آج ذرا غور کرے کہ اللہ کے رسول کے مجاہدے پہلے کچھ کم تھے کہ ابو جہل نے اس شخص سے کہا میں اس وقت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا مگر سب یہ کہ تو محمد کے چہرے پر تھپڑ مارے گا اور ان کے چہرے پہ جا کے تھوکے گا کوئی ہم نے محبت سے محبت آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہم میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اپنا آدمی بھی اس کا خیال نہیں کر سکتا وہ بد وہ شفیل القلب وہ مکہ کا کافر اسی وقت کیا اور اس نے صحیح کیا جس کا اس نے آج کیا تھا سرور وہ کے اس مبارک چہرے پر جس کو دیکھنے کے لیے فرشتے آسمان سے اترا کرتے تھے مگر آج چین کی وجہ سے آج چین کی نسبت سے اس چہرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تصور کر کے انسان کی روح کاپ جاتی ہے میرے نبی کا مرسد چہرہ میرے نبی کی خوبصورت داڑھی ادھر اس غریب کافر کا گندا سوٹ ادھر اس غریب کافر کا غریب ہاتھ لیکن سہ لیا میرے نبی نے آپ کو علم تھا کہ اس کے اگر میرا رب اسی سے راضی ہوتا ہے پھر میں اس کو بھی کرنے کے لیے تیار ہوں یا تو راضی ہو جا یا رب العزت اس دین کو دنیا میں پھیلا دے یا رب العزت اس دین کو دنیا پر تو غالب کر دے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں چنانچہ کے کی سرزمین پر یہ منظر بھی پیش آیا مگر دین کے مقابلے میں کسی قسم کی یا سستی نہیں کی گئی یہ مکہ میں صحابہ کرام اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا دین کو دلیل نہیں ہونے دیا خود بے شک دلیل ہونا پڑ گیا مکہ والے کہتے تھے تم اس دین کو دلیل کرو تمہیں عزت دیں گے دین کو کس طرح قریب کرو حکومت ہماری ہے تو تم اپنی روازیں پڑھتے رہو ہمارے بتوں کو کچرا کرو اپنی روازیں پڑھتے رہو میں ہم بھی ننگے ہو کے تباہ کریں گے تم بھی کپڑے پہن کے تباہ کرتے رہو ہم بتوں کو پوچھتے رہیں گے تم اپنے مولا کو سجدہ کرتے رہو ہمارے بتوں کو برا مت کرو ان پتھر لکڑی کے بتوں کی مذمتیں بیان مت کرو لیکن صحابہ کہتے تھے جب دین سمجھ میں آ گیا اب احد احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا اس قسم سے روح کا تعلق تو ختم ہو سکتا ہے اس قسم میں بہنے والا خون رک سکتا ہے لیکن زبان پہ آنے والا احد احد کا کلمہ اب ختم نہیں ہو سکتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب کی بھی پوجا کرو پتوں کو بھی مارو نہیں نہیں اب صرف ایک رب کا نارا ہوگا احد قانون چلے گا اسی کا چلے گا پیسہ کریں گے اسی کو کریں گے مانگیں گے اسی سے مانگیں گے جھکیں گے اسی کے سامنے جھکیں گے اگر تمہیں یہ نعرہ برا لگتا ہے تو ہم پہ جو کر سکتے ہو کر خیر مکہ میں بھی تین دلیل ہو کر نہیں رہا یاد یہ جو لوگ کہتے ہیں مکہ میں صبر کا دور تھا اور کچھ کرنے بننے تک مارنے کی اجازت نہیں تھی اس کا مقصد مطلب یہ نہیں تھا کہ مکہ میں دین دلیل تھا دین مکہ میں بھی معزز تھا اگر کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی دلت کا سامنا کرنا پڑا غور سے قانون کو ذہن میں رکھیے دین عزت میں تھا مسلمان اگر کی ذلت میں تھا لیکن خدا کے دین کو دلیل کرنا وہ گوارا نہیں کرتے فتح نہیں کرتے اپنی ذات پر کوئی آج آزادی پرواہ نہیں ہے دیکھا نہیں ایک بھائی ہے اپنی بہن کو مار رہا ہے پیٹ رہا ہے پیٹ رہا ہے مار رہا ہے منہ سے خون ناک سے خون ایک کمزور کی عورت کہتے یعنی عورتیں شیشے کی بنی ہوتی ہیں لیکن اس عورت کے دل میں ایمان بن جائے عورت بھی لوہے سے زیادہ سستا ہو جائے تھپڑ لگ رہے ہیں چوڑے مار رہا ہے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی جوان بچیاں خیموں کے نیچے بیٹھی ہوئی اپنے سر کے بالوں کو سفید ہوتا دیکھ رہی ہے ان مکہ کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نکلو ہجرت کرو ہجرت کو بھی آسان کر دیا کوئی تجارت چھوڑ کے جا رہا ہے سہیب ہے وہ بھی تجارت چھوڑ کے چلے گئے کوئی مکان چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی کس کو چھوڑ کے جا رہا ہے ہجرت کی مکہ کو چھوڑا مدینہ کی سر زمین پر پہنچے خود میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بچیوں کو چھوڑ کے خود مکہ کو چھوڑ کے کعبہ کو چھوڑ کر دکھ دبا کی آگے لے کر جسکیاں پھنستے ہوئے مکہ کو حضرت پری نکل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے مالک اپنے موتر اپنے رہنے کی جگہ کو اس طرح سے ویران ہوتا دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے احمدہ دل تو نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ کے چلا جاؤ مگر تیری قوم والے رہنے نہیں دیتے اور میں نے دین کا پیغام دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں دنیا کی ایک ایک پہاڑی پر ایک ایک میدان میں ایک ایک ساتھ پہنچانا ہے عظمت کے ساتھ پہنچانا ہے عزت کے ساتھ پہنچانا بتانا ہے مکہ الوداع تیری محبت مجھ پر دین کی محبت سے غالب نہیں آ سکتی اگر دین سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہو جائے وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا شکر کے دروازے میں داخل ہو جاتا مکہ مکرمہ یہ حضرات پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب جیسی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بعد میں وہی حضرت زینب اب جب ہجرت کرنے لگی تو ظالموں نے ریزا مارا اور اپنے اونٹ سے نیچے گری اور عمل ضائع ہو گیا اور اسی زخم کے اندر موت سے ہم گرا مدینہ پہنچنے کے بعد تربیتی دور ختم ہو کر اب دین کی تربیت کے لیے اور اس دین کو عظمت کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن میں سے بعض کسی پانی کی عبادت میں مصروف تھے بعض آگ کی عبادت میں مصروف بعض خودوں کو خدا سمجھے ہوئے تھے بعض نے خدا کے نبیوں کو غلط بنا لیا تھا کوئی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا تھا کوئی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا رہا تھا کوئی حضرت عزیر کو رب کا بیٹا کہہ رہا تھا اس پوری کائنات سے ٹکرانے کے لیے مدینہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے دو گروہ بنائے ایک مہاجرین کا گروہ تھا ایک انصار کا گروہ تھا ایک تو یہ دکھا رہا تھا کہ دو مختلف قوم اور قبیلے کے لوگ دین پر کس طرح سے کچھ ہو رہے ہیں کس طرح سے جمع ہو رہے ہیں ایسی محبت ان کے دلوں میں پیدا کروائی آج تک اس محبت کی مثال نہیں ملتی جو محبت مہاجرین اور انصار کے درمیان اور دوسرا یہ فیصلہ فرمایا کہ دین کے لیے اب قربانی بھی دینی ہے لیکن اپنے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی ختم کرنا ہے تم بھی جان مال کی قربانی دو اور تمہارے مقابلے میں جو اس دین کو روکنے کے لیے آئے اس کو ختم کر دو تباہ برباد کر دو اب خدا کی زمین پر صرف خدا کا نظام ہوگا اور اللہ کی زمین پر صرف اور صرف مسلمان ہوگا اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں اللہ رب العزت نے جہاد کے مبارک عمل کو لازم کروائے اور پرانے مزید کی وہ عظیم سو آئی سے لازم ہوئی جن آیات نے صحابہ کرام کے دلوں کو خوش کر دیا ان کے دلوں کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا اور روم و فارس تک اسلام کو پہنچانے کا انتظام کر دیا اے کافروں کے دل سے پسے ہوئے لوگوں ایسین کی خاطر سے مارے کھانے والے انسانوں تمہارا رب نہ پہلے کمزور تھا رات کمزور ہے اس وقت صرف تمہیں پتہ کرنے کے لیے اور کچھ مسلحتوں کی خاطر تمہارا رب دیکھ رہا تھا کہ تمہیں مارے پڑ رہی ہے تمہاری عزتوں کو مجرو کیا جا رہا ہے لیکن تمہارے رب نے آزاد نازل نہیں کیا اب رب تمہیں ایک حکم دے رہا ہے اے دین کی دعوت کو لے کر اٹھنے والوں اب قیامت تک تمہاری دعوت کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا میں قرآن کی آیتیں اتار رہا ہوں ادھر ہوں اے مظلوم انسانوں اے مظلوم مسلمانوں اب تمہیں میدانوں میں نکل کر لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے یا اللہ ہم تیرے رستے میں نکل کر کیسے لڑیں گے ہمارا دشمن طاقتور ہے ہم کمزور ہے وہ ظالم ہے ہم مظلوم ہے اللہ نے اگلی آج میں جواب دے دیا بہ اللہ علال قدیر اللہ تمہاری نصرت پر قادر ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تم میدانوں میں نکلو گے جب تمہارے اور کافروں کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ اللہ اور کافروں کے درمیان ہوگی کیونکہ میں اعلان کر رہا ہوں اللہ کا بھی رہا بنو اللہ ایمان والوں کا مول ہے مددگار ہے ہے ان کو طاقت دینے والا ہے ان کو قوت دینے والا ہے وہ ان کا نہ ہو اور کافروں کا کوئی مولا نہیں کوئی مددگار نہیں کافروں کے پاس کچھ بھی نہیں آؤ ان کے مقابلے میں خدا تمہارے ہاتھوں کی ٹہلیوں کو تلوار کرائے گا خدا سال سے پرچے اتارے گا کا اللہ باد پرچے اتارے گا اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کرے گا ومن نظر اللہ اللہ کے مدد تو میری طرف سے اترتی ہی رہے میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں پھر وہ دور شروع ہوا مکہ کے دور کے ختم ہونے کے بعد وہ دور شروع ہوا جو اللہ صحت نے دیادت تک جاری رکھنا بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ مکہ میں بھی تین دلیل نہیں تھا اب بھی دلیل نہیں ہے لیکن اب جو اصول اترے گے مدینہ میں یہ اصول قیامت تک کے لیے گے مکہ میں شراب پینا جائز تھی مدینہ میں حرام ہو گئی اب قیامت تک حرام رہے گی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مکی دور دوبارہ آ گیا ہم شراب پیے مکہ میں جو نماز تھی وہ ہو گئی مدینہ میں اب جو نماز آئے گی یہی نماز قیامت تک رہے گی مدینہ والی نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی جس حال میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والا مذہب چھوڑ کر گئے اسی طرح قیامت تک یہی دین رہے گا سراج مکہ فتح مکہ کے حجت الوداع کے دن اللہ پاک نے یہ اعلان کروا دیا کہ آج میں تمہارا دین تم پہ مکمل کر چکا ہو اسی دین پر جو چلتا رہے گا وہی کامیاب ہوتا رہے گا اب ادھر جہاد کا حکم آ گیا اور دوسری طرف صحابہ کرام کی حالت کیا ہے ایک طرف تو غربت ہے کھانے پینے تک کے بیچارے محتاج پہننے کے لیے لباس ان کے پاس نہیں ہے لڑنے کے لیے اچھے قسم کا اصلیہ ان کے پاس نہیں ہے اور جسمانی طور پر بھی کیسے مضبوط ہوں گے جبکہ کھانے پینے کے اسباب اور دوسرے اسباب ان کے پاس زیادہ نہیں تھے سامنے سے ذرا کافروں کا موازنہ کیجیے بالکل آج کا دور نظر آ رہا ہے مکہ کے مشترک جو یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم ہی تلواروں کے پائے کے نیچے فارس اور روم کے لوگ جن کے اپنے اور تلواروں کے سامنے پوری دنیا دیر ہو چکی تھی افریقہ اور ان کے رومی جو کہ اپنی قوت کی وجہ سے دنیا پر غالب آ چکے تھے مگر اس چھوٹی سی جماعت کو حکم دیا گیا کہ تم دین کی دعوت دو جو نہیں مانتا اسے کہو ددیا دو جو نہیں مانتا اسے کہو میدان میں آ کر لڑو اس لیے کہ یا تو اب خدا کا دین رہے گا دین کے دشمن یا تو غلام بن کے رہیں گے یا دنیا سے تباہ ہوں گے یہ کیسی بات ہے کہ دین کا دشمن بھی ہو اور حکومت پر ہو دین کا دشمن بھی ہو اور غالب ہو اب اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا تم توکل کر کے میدانوں میں نکلو میں تمہیں بتا چکا ہوں میں تمہارا رب ہوں پہلے بتایا تھا اب سکھاؤں گا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں بہت طاقتور ہوں پہلے بتایا تھا اب سکھاؤں گا میں تمہیں بتا چکا ہوں میں سننے والا ہوں ابھی میں نے تمہیں بتایا تھا اب تمہیں دکھاؤں گا میں تمہیں بتا چکا ہوں میں قادر مطلق ہوں پہلے بتایا تھا اب سکھایا تھا آؤ ان میدانوں کی طرف میں تمہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کراتا ہوں تاکہ تمہارے ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے آؤ ذرا تین سو تیرہ آگے کتنی تلواریں ہیں تمہارے پاس صرف آٹھ تلواریں ہیں جی کتنے گھوڑے ہیں تمہارے پاس صرف دو گھوڑے ہیں ہمارے پاس کتنے اونٹ ہے تمہارے پاس ایک سو اونٹ ہے وہ بھی کھانے پینے پانی لانے کے کام کے ہیں جس جگہ تم کھڑے ہوئے ہو یہ جنگی نگاہ سے اچھی جگہ ہے یہ مضبوط جگہ ہے اچھی جگہ نہیں ہے جی یہاں تو ریت ہے اس ریت میں پاؤں تھک رہے ہیں ذرا سامنے دیکھو کون آئے ہیں ایک ہزار کافر آئے ہیں ان میں محض محبت جیسے چھوٹے بچے بھی ہیں جیسے تمہارے اندر ہے نہیں جی سارے پڑے ہوئے کارڈ آئے ہیں کیا ان کے اندر بھی کوئی خالی ہاتھ کی ہتھا ہے نہیں جی سارے تلوارے نیزے پھیلے بندر اٹھا کے آئے ہیں ان کی زمین کو دیکھو نگاہ سے کہتی ہے کہتے بہت زبردست زمین ان کے پاس ہے گھوڑے کتنے ہیں ہر کسی کے پاس گھوڑا ہے سردار گھوڑ ہے ابو جہل جیسا ظالم اس امت کا سرداری کر رہا ہے اب کیا ہوگا اب دیکھنا ٹکراؤ ہوگا میں بتا دوں گا کہ میں کتنا طاقتور ہوں ٹکراؤ ہوا آٹھ تلواریں ایک ہزار تلواروں کے ساتھ ٹکرائی دنیا نے منظر دیکھا ستر آدمی مارے گئے ستر گرفتار ہو کون سی چیز لڑ رہی یہ کون سی طاقت تھی بدر کے اندر جس نے اتنی عظیم شان پتا ادا فرمائی کہ دنیا ماننے کے لیے اب تک پریشان کون مانتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابو جہاز جیسے سردار والے کو مار لیں گے آج کا بھی کوئی آرس اتنا کمزور نہیں کہ دو بچے اسے مار سکے تلوار بھی اس کے ہاتھ میں تھی گھوڑا اس کے نیچے تھا پھر آم تھا مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھا کہ کیوں مار سکے بس متخو بدر کے بعد صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ دین اسلام کو عظمت ملے گی جہاد کے ذریعے سے جان مال کی قربانی کے ذریعے سے اور لڑنا ہمیں نہیں پڑے گا بلکہ ہمارا رب خود میدانوں کے اندر آ کر لڑے گا وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا لیکن جہاد کا کام ذرا مشکل کام تھا اس میں جان دینی پڑتی ہے اس میں قربان کرنا پڑتا ہے اس میں خون بہتا ہے اس میں زخم لگتے ہیں اللہ نے کہا میں اس کو آسان کرتا ہوں قرآن مزید کو جہاد پر اتارنا شروع کیا تو قرآن اترتا ہی چلا گیا نبی نے جہاد کی فضیلت بیان کی تو فضائل بیان کرتے ہی چلے گئے قرآن مجید سے آپ پوچھیں اے قرآن ذرا جہاد کا مسئلہ مطلب سمجھا جہاد فرض ہے واجب ہے مستحب ہے قرآن کہتا ہے خود ہی باہر کمل کتاب تم پر کتاب کو فرض کر دیا گیا بم و تمہیں پسند نہیں آئے گا تمہاری آرائش جاتی نظر آئے گی تمہارا آرام تباہ ہوتا نظر آئے گا لیکن یاد رکھو تک رہو ریا تم کسی چیز کو برا سمجھو گے اور اللہ میں خیر پیدا فرما دے گا یا اللہ جہاد نام کس چیز کا ہے کیا جہاد ایک معاہدے کا نام ہے یا اللہ کس کس کے درمیان پایا اللہ کہتے ہیں میرے تمہارے درمیان ایمان والوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کیا معاہدہ ہوا تھا خریدنے والا کون تھا بیچنے والا کون تھا رب نے کہا میں خریدنے والا تھا تم بیچنے والے تھے میں نے میں نے تم سے جنت میں نے تم سے جان و مال کو خریدا تھا جنت کے بدلے میں خریدا تھا ان اللہ اس طرح اللہ نے خرید لیا الفتم بابو باتوں ان کی جان کی مال ہم خطوں بابوا ان کی جان ان کی مال پہ اللہ رحم اللہ اللہ ان کو جنت عطا آتا فرمائے گا یا اللہ یہ خرید و فروخت کس منڈی کے اندر ہوگی فرمائے فی سبیل اللہ میدان جہاد میں ہوگی یا اللہ ہم سب کامیاب ہوں گے کلو اویب کرو تم مارو گے تب بھی کامیاب تم مارے جاؤ گے تب بھی کامیاب یا اللہ یہ تیرا وعدہ ہے بتا تو صحیح سچا وعدہ ہے وعدن علیہ حقا حق اور سچ وعدہ ہے قرآن میں ہے صرف جا کے نہیں تورات انجیل میں بھی ہے صرف تورات بل انجیل بل قرآن یا اللہ ہم اس وعدے پر کیا کرے اللہ کے ہے خوشیاں بناؤ بس تب شروع بھی بھائی القدیبہ یا بھی اپنی اس خرید و فروخت سے خوشیاں بناؤ تمہاری کھٹیا دان کے بدلے جو دس پیسے پہ جھگڑا کرتے ہوئے ضائع ہو جاتی ہے تمہاری اس گھٹیا دان کے بدلے چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو جاتی ہے تمہارے چھٹیا کام کے بدلے ذرا سا سر میں سر ہونے سے نکل جاتی ہے رب جنت خرید رہا ہے بس سب روپ بھائی تم اس پر خوش ہو جائے اس پر راضی ہو جائے یا اللہ لوگ نمازیں پڑھیں گے تیرے محبوب بنے گے کوئی ذکر کرائے گا کرے گا تیرا محبوب بنے گا کوئی تیرے دین کے رستے پہ چلے گا پھرے گا ہم مجاہد پہلے پرانے کپڑے پہن کے جہاد کرتے جائیں گے ہمیں کون پوچھے گا کیا کہتے ہو تم ہی تو میرے محبوب ہو ان اللہ صفا اللہ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں نکل کر قتال کرتے ہیں محبت فرماتے ہیں یا اللہ اس کا محبت بھی مل گئی اور جنت بھی مل گئی لیکن دنیا میں ہم نے زندہ رہنا ہے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا فرمایا مزے کرو پڑھنے سے محنت کا یہ بات اللہ کا روزیاں دے گا روس کا مارے غنیمت تمہیں ملے گا امریکہ کا مال غنیمت تمہیں ملے گا اللہ مال غنیمت کے ذریعے سے تمہیں پالے گا تمہیں روزی دے گا بہتر صحت بھول رہا گا یہاں تک کہ مدینہ کی مسجد نزدی کی گلیوں میں روح و وارف کے خزانے تقسیم ہو رہے ہوں گے یا اللہ ہم جہاد میں جائیں گے ہم سے تو اور لوگ فضیرت حاصل کر لیں گے کوئی علم جیسا عظیم کام کرے گا کوئی دین جیسا عظیم کام کرے گا کہا نہیں تم سے تو کوئی فضیرت والا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا آواز کے فضل مجاہدین المجاہدین کا احدین اگر آتا اللہ نے فضیلت دے دی ہے تمہیں بیٹھنے والوں پر اللہ بس صلی اللہ عالم کا سے تمہیں بیٹھنے والوں پر بڑی فضیلت یا اللہ اس فضیلت کا کوئی اظہار کروا دیجیے رب کہتا ہے بولا آدھی آدھی زبان پنموری آدھی بدہن قسم ہے ان گھوڑوں کی جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر مجاہد جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے میں تمہارے گھوڑوں کی قدمے کھا رہا ہوں قدمے کھا رہا ہوں تمہارے گھوڑوں کی یا اللہ ہم تو گار ہے ہم تو گناہ گار ہے جہاد میں نکل کے مارے گئے تو گناہوں کے ساتھ موت آئے گی پہلے گناہ چھوڑے پھر جہاد میں جائے رب کہتا ہے کس نے کہا کہ تم اس ترتیب کو قائم کرو جہاد تو گناہ معاف ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ جہاد کو گناہ معاف ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پہلا قدم نکلتے ہی اللہ امداد سارے گناہوں کو معاف کروا دیا تمہیں کس نے کہا کہ تم ترتیبیں قائم کرتے ہو یا اللہ کب تک لڑتے رہے فرمائیں سکون کتنا جب تک دنیا میں کتنا موجود ہے تم قتال کرتے ہو کرتے رہو کتاب اس قتال سے تمہیں بہت فائدے ملیں گے ایمان بھی مضبوط ہوگا جنتیں بھی ملیں گے اللہ ہم مر جائیں گے لوگ پیچھے زندہ رہ کے بڑے بڑے کام کرتے رہیں گے ہم جلدی مر جائیں گے ہمارے آماد ختم ضائع ہو جائیں گے رب کہتا ہے کس نے کہا میں اعلان کرتا ہوں اللہ دینا خود روپی سبیلّہ فلحی رد اللہ عمال ہوں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جانا ہے اس کا کوئی عمل ضائع نہیں یا اللہ ہم نکلے تو صحیح مگر مصروفیات بہت زیادہ ہے بوجھل کر دیا مصروفیات آپ نے کہا جو بوجھل ہو ہلکا ہونا چاہتا ہے انہیں میدانوں میں نکلو میری آج سن لو ان پھرو خفاف بم واہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو خدا راہ میں نکلتے رہو جہاد کرتے رہو یا اللہ نہ نکلے ہم نہ نکلے ایک تو نہ نکلنا اور ایک ایک نکلنے کی راہیں بھی بند کر دینا اگر ہم نہ نکلے یا ہم نے جہاد کا اس طرح سے انکار کر دیا کیا اللہ تن پھرو اچھی بات اگر تم نہیں نکلتے یو ہے تم آزاد علیم تمہیں دردناک آزاد میں مبتلا دردناک آزاد دردناک آزاد کی تفصیل بیان کرو کرے گے نہیں ہے ایسے جو اس کو برداشت کر سکیں گے ہم مودی لوگ آزاد کے عادی ہو چکے ہیں اللہ حفاظت کریں اللہ ابن تیمیہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں جہاد میں نہ نکلنے پر اللہ دردناک عذاب یہ دے گا یو مسلط بعض تمہارا بعض تم میں سے بعض کو بعض کا مخالف بنا دے گا تم ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے سفر کا بازی کا شکار ہو جاؤ گے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہو گے اور کافر تم پر چھا کر تمہیں تباہ و برباد کر دے گا جہاد ہوتے ہیں آپس کے اختلافات نہیں ہوتے جب جہاد نہیں ہوتا مسلمان کا کام ہی رہ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع ہے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا تمہارے اندر اختلافات چاہے سا بیچ بو دیا جائے گا جہاں چاہیں گے کافر تمہیں ماریں گے جہاں چاہیں گے کافر تمہاری عزتیں لوٹیں گے جہاں چاہیں گے کافر تمہارا ایمان تباہ کریں گے جہاں چاہیں گے کافر تمہاری فتلے بدلیں گے جہاں چاہیں گے کافر تمہیں غلام بنائیں گے جہاں چاہیں گے کافی تمہاری عورتوں کو بے حرمت کریں گے جہاں چاہیں گے کافی تمہاری مسجدوں کو مندر بنائیں گے جہاں چاہیں گے تم سے اسلامی کلچر کر چین کے کفر کی ثقافت تم میں عام کرتے ہیں تم کھلونے بن جاؤ گے تمہاری ہی تو نہیں اور کیا دستراخ عذاب اخبار اٹھاتے ہیں ایک مسلمان اخبار پڑھا بازو میں طاقت بھی ہے سرخی آ گئی ہندو کشمیر کے گھر میں گھسے پندرہ ہندوؤں نے مل کر ایک مسلمان بچے کی عزت کو روکی مسلمان نے اخبار پڑا چاہے تھی کہ آرام سے بیٹھ گیا اس نے نہیں سمجھا ہندو کون ہے یہ بچی کون تھی اور جس وجہ سے اس بچے کی عزت کو لوٹا گیا کل یہ منظر میرے گھر پہ بھی سنایا جا سکتا ہے نوجوان نے پڑھا اس کے خون میں ابار پیدا نہیں ہوا وہ رب سے نہیں ڈرا کسی دیندار دار نے پڑھا اسے خوف نہیں آیا بلکہ ظلم تو یہ ہے سال نوازے پڑھ لینے والے تکبر کے مبتلا ڈرا یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں ابھی ان کے گناہوں کا قصور ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا یہ ان کے گناہوں کا قصور نہیں یہ میری کپتلی کے ساتھ سارا ہے یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں یہ ہمارے اور آپ کے آپ کو دینے کی وجہ سے ہے یہ ان کی یہ ان کا جرم نہیں ان بچیوں کا جرم نہیں بننا ان بچیوں کا جرم نہیں یہ جرم ان لوگوں کا ہے جو آج دین پہ جان دینے پر تیار نہیں دنیا کے ہر مسئلے پہ جان دے رہا دنیا کے ہر مسئلے پہ خود کو کھڑا کر لینا تیار لیکن دین کے لیے ہم مر مٹنا بھول گئے ہندوؤں کو ہمت ہو گئی ارے مسلم ہندوؤں کو ہمت ہو گئی اور میرا مسلمان سویا رہ گیا میرا مسلمان حاصل نہیں میرے نبی جب دنیا سے گئے تھے ہمارے ہاتھ میں تلوار دے کر گئے تھے ہم نے یہ تلوار کافروں کے ہاتھوں میں دے دی ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا جس زمانے کے اندر حضرت خالد بن مریض تلوار لے کر سات ہزار مسلمان سات ہزار ساتھوں سے لڑنے کے لیے اکیلے جا رہے ہیں سر نہیں مارے ایک وہ دور تھا جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ یوزار کی اور مسلمان جہاد کو چھوڑ چکے تھے وہ دور تھا ایک عورت مسلمانوں سے کہتے تین سو مسلمان نوجوانوں سے تم شہروں میں سلوار بھول آئی ہوں تم یہاں انتظار کرو وہ ہاتھ پر کھڑے رہتے وہ اور جاتی اپنے گھر سے اٹھا کے لاتی اور ان تین سوامیوں کا سر قلم کرتے دیتی کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی جب جہاد کی باتیں نہیں ہوں گی جب اللہ کی نصرت نہیں سمجھائی جائے گی جب اللہ کی طاقت کے گیت نہیں سنائے جائیں گے لوگوں کے دل میں امریکہ کا خوف آئے گا لوگوں کے دل میں روس کا خوف آئے گا آج جس مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف ہے اللہ کا روز ہے اللہ کی حیبت ہے دلوں میں نگل چکی ہے آج اگر خواب ہے تو کفر کا اور کفر کے طریقوں پرو روزی کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے عزت کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے بابری مسجد کی دیواریں چیخ چیخ کر مجھے تمہیں پکار رہی ہے مگر ہمیں اپنے مسائل سے فرصت نہیں اور غریب ہندو اس مسجد کی عیدوں کو اٹھا رہا ہے وہ مندر تعمیر کر رہا ہے جو کی مسجدیں تباہ ہو گئی آج تمہارا سمرتھن فریاد کر رہا ہے مسجد افسا رو رہی ہے قرآن کی آئندے ہم سے سوال کر رہی ہے اور آج صاحب بار بار بارے پڑھا آج صاحب سورج تصویر کے ساتھ کرا عالم صاحب نے تفسیر بھی بیان کی مگر بتاؤ اسی قرآن کے ساتھ افغانستان میں سنجا کیا جاتا ہے مگر ان ہاتھوں کو کاٹنے کے بعد آج کوئی پیدا نہیں ہو رہا ان ہاتھوں کو کاٹنے کے بعد آج کوئی پیدا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان مایوس ہیں دو وجہ سے جی ہاتھ بند ہو رہا دو وجہ سے ایک وجہ تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے کہ ہر حملہ استعمال کیا زہریلی گیسیں استعمال کی اسکٹ میزائل استعمال کیے نقلی روبوٹ بنا کر ان کو مسلح کر کے بھیجا زمین کو قابوی سنگی اور مائن سے اس نے اتنا بھر دیا کہ کروڑوں کی تعداد میں بہتری سرنگیں وہاں ہے سیاروں کے ذریعے سے بستیوں کو تباہ کیا جوان بیٹے سے باپ کا پایا چھین لیا بہنوں سے بھائیوں کے سہارے چھینے مسجدوں کو تباہ کیا مدارس کو بھی راج کیا پیڑوں پر پھیلائے مسلمانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملایا طرح طرح کی تعلیمیں کی مگر جب مجاہدین اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے میدانوں میں نکلے کے کعبہ کی قسم نہ تو وہ سنبھال کرتے ہوئے تیارے ہمارا مال نکال کر سکے اس تک میزائل خدا نے تباہ کیے قانونی سرنگیں خدا نے تباہ کی جن میں سے ہم میں سے جن کی خدمت میں شہادت کی ابھی مزدار موت سکھی تھی وہ تو لینا شہادت سسرے لگا گئے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے مگر روس تباہ ہو گیا لینن تباہ ہو گیا مارکیٹ تباہ ہو گیا یمنی تباہ ہو گیا آج روس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی کچے ہتھیاروں سے ہم نے درد کی روسی کہتے ہیں آس پاس سے گھوڑے اترے انہوں نے خود دیکھا روسی کہتے ہیں لمبے لمبے آدمی آس پاس سے اترے انہوں نے خود دیکھا روسی کہتے ہیں تمہاری گولیوں سے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی تو خود کہتے ہیں اور ہم بھی یقین سے کہتے ہیں کہ ہمارا رب سے بھی زیادہ کچھ نہیں روس کچھ نہیں امریکہ کچھ نہیں ہے سب کچھ میرا رب ہے سب کچھ میرا مولا آپ یقین کریں گے جو یقین نہیں کرتا تین سو روپئے کرایہ ہے چل کے دے کنکر اور پتھروں کے ذریعے سے روسی ٹینک تباہ ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ جب مارا گیا یہ کس طاقت نے ان کو تباہ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ آج دو کیونکہ صاحب اگر کو جلدی پتا ہو جاتی تھی تمہیں دیر سے پتا ہو اس لیے تم جہاد کو چھوڑ دو ہم بھی کہتے ہیں معافی کے ساتھ کہتے ہیں اگر صحابہ جیسا جہاد مطلوب ہے پھر نماز کو چھوڑ دو اس لیے کہ صحابہ جیسی نماز تمہاری نماز نہیں ہے ہم کو نماز کہاں سے لائے پندرہویں صدی کی جیسے نماز ہوگی ویسے ہی جہاد ہوگا مگر ذرا اللہ کی طرف دیکھو اللہ پاک کیسی نصرت اور کیسی رحمت مجاہدین کے اوپر اتار اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں یقین ہے کہ جہاد کے اس مبارک عمل کے ذریعے سے ایک طرف تو سولہ لاکھ مسلمانوں کی شہادت کی واضح مجھ موت ملی جس موت کی تمنا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جس موت کے بعد انسان زندہ ہو جاتا ہے شریف کے موم سے خوشبو آتی ہے اس کے جسم کو بچی نہیں کھا سکتی گھوڑوں سے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے اس لیے حضور کے زمانے میں وہ آپ خود کو بس قسمت سمجھتا تھا جو بستر کی موت سمجھتا تھا اور اسی اتہاس کی برکت سے آج کشمیر میں ہم لوگ سترے بیکار ہیں اور روزانہ پندرہ بیس پچاس ساٹھ ہندوؤں کے وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کر رہے ہیں انشاءاللہ تم میں انسان لاہ تم میں انصاف کشمیر بھی آزاد ہوگا دہلی پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا بمبئی کی بندر گاہ پر بھی مجاہدین اترے گے ہندو نے بہت ظلم کھا لیا ہندو نے حق کر دی ہندوؤں کا نوجوان اپنے مذہب کے لیے کام دینے کو تیار ہے مسلمانوں کا نوجوان اگر سے ابھی تک اس مسئلے کو نہیں سمجھا وہ مذہب کی طرف آنے کو فرقہ واریت سمجھتا ہے لیکن ایک دور آئے گا ایک وقت آئے گا یہی نوجوان اصل اوقات جا رہا ہوگا اور حدیث کی روشنی میں اللہ پاک اس پر فخر بنا رہے گا ہمیں یقین ہے یہ نوجوان اپنے اٹھائے گا اور اپنے مذہب کی تنگ لڑے گا دوسرا مسئلہ جہاد کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا مسئلہ مطلب بہت اہم مسئلہ ہے کسی سے جاؤ جہاد کی اجازت مانگنے کے لیے کہیں کہ پہلے تم اپنے آپ کو درست کرو پھر جا کے کسی سے لڑنا پہلے اپنے آپ کو درست کرو پھر جا کے کسی سے لڑنا نماز کے لیے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو پھر نماز پڑھنا حالانکہ جانتے ہیں کہ بغیر درست ہوئے نہ نماز قبول ہوتی ہے بغیر درست ہوئے نہ جہاد قبول ہوتی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح نماز انسان کو بنا دیتی ہے جہاد بھی انسان کو بنا دیتا ہے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جہاد کی مٹی اتنی مبارک مٹی ہے جس پاؤں کو چو لیتی ہے اس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے ہم نے دیکھا ہم دین کا علم حاصل کر کے مولوی اور عالم بن کے ان میدانوں میں پہنچے مگر ہم نے ان کو بھی دیکھا جو ہیرمن اور سب پیتے ہوئے ان میدانوں میں پہنچے اس وقت ہم ان کے دیہات کو وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا دیہات بھی قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ چرچ اور ہیرمن پی کے یہاں آئے ہیں اور ہم کسر کر رہے تھے کہ ہم بخاری مسلم پڑھ کے گئے ہیں مگر تاریخ نے ثابت کر دیا وقت نے بتا دیا وہ عظمت والے نکلے ہم ان سے بہت زیادہ گھٹیا ثابت ہوئے وہ میدانوں میں کے اللہ کے بری بن گئے ان کو رب سے عجیب آ گیا ایک گھر میں جب ہم جانے کے لیے تیار تھے دشمن کا بولا بارود بارش کی طرح برت رہا تھا شیروں کے اوپر بہت تاریخ تھا مگر سر چھوڑ کے جانے والا کمانڈ عبد الرشید ہمارے پاس آیا اور اپنے سیدھے سادے الفاظ میں اس نے آ کر کہا کہ میرے دوستوں جب قسمت بہت گولے کر پائے جب سیارے بھی اوپر سے منو نہیں چلو بارو پھینکے جب چاروں طرف سے گھیر لیے جاؤ اپنی زبان سے کہنا حسب اللہ حبل الوکیل اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے بہترین کار کاج ہے رسید کہہ رہا تھا کہ تمہارے دل کا خوف مٹ جائے گا میرا سر جرم کے مارے چھٹ گیا ہم نے چرالین میں پڑھا تھا ہم نے بہترین میں پڑھا تھا کہ صحابہ کرام کو سب کو یا کے ڈراتا تھا جن کا سب سب ارے لوگ تمہارے خلاف مستحد ہو چکے ہیں سب ڈر جاؤ بھاگ جاؤ بتا دوں ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا اللہ وہ کہتے تھے اللہ کافی ہے دشمن طاقتور ہوگا مدد بھی طاقت والی ملے گی دشمن مضبوط ہوگا مقابلے میں بھی مزہ آئے گا پر بے بل مزید میں نے کہا عبد الرشید کو اس کو سیکھ کیا آج ہم یہاں کھڑے ہو گئے اس کو سیکھ ہیں ہم تو امریکہ کا نام سن کے خوف سکتے پھر یہی تھا جس پر چورا مارتا تھا آپ حضر اللہ کی تو چلاتے تھے اس کا گورا سبق یہ سبق کس نے سکھایا ایک مولوی کو ایک نے سکھایا ایک عالم کو ایک عام آدمی نے سکھایا ہم شہادت کی دعا بھی اگر کراتے ہیں تو بہت سے چہرے آمین نہیں کہتے ڈرتے ہیں خون نکلے گا خون خون نکلے گا خون حالانکہ شہادت کا مزہ یہاں بیان کروں تو صحیح بات یہ کہ فکر کے اندر تھوڑا مشکل ہو جائے ایسی لذیذ موت ایسی پیاری موت نہ مرتے وقت تکلیف نہ غسل کی ضرورت نہ چپل کی ضرورت نہ قبر میں سوال جواب ادھر لگا اور ادھر زندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے جو حضر کے میدان میں جب پوری دنیا میں ہوگی اپنے ہاتھ ہے خدا کے پورا پیاس کو جب دنیا مسجد کے لیے منتیں کرتی پھر رہی منتیں کرتی پھر رہی ہوگی اس وقت کی طرح شفاعت کر رہے جا تو بھی جا تو بھی جا تو بھی جا جس طرف سے اس کی انہیں گی رب کی راحت نہیں متوجہ ہو جائے ہم تو شہادت کی دعا سے بھی ڈرتے ہیں عبد الرزیز کو دیکھا کئی چندوں سے واپس آئے اور اپنا رومال پرے پھینک کے کہا ہے افسوس کتنے ساتھی شہید ہو گئے اس پر قسمت کو شہادت نہیں ملتی کس چیز نے اس کو رلایا تھا شہادت کے لیے وہ واقعی شہید ہو گیا شہید ہو گیا کچھ قسمت بن گیا اس کا ایمان انہی میدانوں میں جا کے پکا ہوا جن میدانوں میں معاذ اور معاشرت کا ایمان پکا ہوا جہاد فرض ہے مسلمانوں کے اوپر رب نے کہا ہے خودی باری عمر شکار تم پر ستار فرض کرتے امت میں بھی جہاد کی تعداد نہیں ہے تم جہاد کی دعوت دے رہے ہو یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں جہاد میں جا کے یہ نماز اس ادا کریں گے اس سے بھی اچھی نماز پڑھنے والے بن کریں گے استعداد نہیں ہے اس لیے جہاد نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہتا اس لیے جہاد نہیں موت نظر آتی موت آپ نے باتیں کر کے بات ختم کروں گا شاید تک لمبا ہو چکا ایک بات اپنے بزرگوں سے تو سین والے بزرگوں سے جو ہمارے باپ دادا کی جگہ پر اور ایک فریاد اپنے مسلمان نوجوان بھائیوں سے اور اس فریاد کو پلے باندھ دیجیے گا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک بات پہنچی نہیں ہم لوگ الحمدللہ للہ دیہات تھوڑا بہت کرتے ہیں مصروف ہیں اور کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک صاحب اس کی موت آتا ہوگا اس لیے ضروری نہیں کہ یہ باتیں روزانہ ہی یہاں ہوتی رہی کوئی کتابت وغیرہ نہیں یہ ایک درد کتابت اپنے ان بزرگوں سے میں کہتا ہوں جو اپنی اولاد کو خالص دنیا دار بنا رہے ہیں خالص دنیا دار بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کھائے گا حالانکہ کھانے کے لیے اللہ نے اس کا منہ بنایا ہے تو سزا بھی بنا کہاں سے لے گا اللہ نے ہاتھ بنایا ہے تو لینے کی چیزیں بھی بنا دی پہلے دن سے بچے کی یہ فکر اسی کے تحت اس کی پرورش یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو کر طاقتور بنتا ہے اور اللہ اس کے رسول دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی میدان میں نکل کر اس دین کے ڈنڈے دنیا میں بجا دے گا اور یہ دین جو پوری دنیا میں دلیل ہو گیا اس کو عزت دلا دے گا اس وقت نوجوان کا ذہن یہ بن چکا ہوتا ہے کہ کامیابی تین چیزوں میں ہے بہترین گاڑی ہونی چاہیے بہترین رہنے کا مکان ہونا چاہیے مالدار سسرال ہونے چاہیے یہ تین چیزیں مل گئی تو کامیاب اگر یہ نہ ملی تو نہ یہ دین بنا دیا گیا اس کے تحت اس کو عزت دینی پڑے وہ لے گا اس کو دودھ کھانا پڑے وہ کھائے گا اسے کسی کینیڈا جانا پڑے کینیڈا کے ایئرپورٹ پر ایک رجسٹر رکھا ہے جس میں کئی ہزار پاکستانی نوجوانوں نے حلفیہ لکھا ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے مرزا قادیانی کو مانتے ہیں کیونکہ کینیڈا میں ان قادیانیوں کو سیاسی بنا ملتی ہے بے روزگاری لاس کے ملتا ہے جو پاکستان کی بڑی رقم کرتی ہے نوجوان اس دنیا کے مقصد کے لکھوا کافی امریکہ جا کر بے شک اسے کسی عورت سے کاغذی نکاح کر کے گرین کارڈ دینا پڑے کیونکہ والد محترم نے تربیت یہ دی ہے کہ بیٹا تو کامیاب ہوگا جب نوٹوں میں کھیلے گا اس بچے کو چوری کرنی پڑے ڈکیتی کرنی پڑے اس بچے کو انسانوں کو لوٹنا پڑے اس بچے کو ڈاکو بننا پڑے وہ بنے گا ابا جان نے بچپن سے تربیت ایسے کی اما نے بچپن سے یہی بات سمجھائی اب اس نوجوان کچارے کا کیا قصور ہے وہ کسی چیزوں کے اندر کامیابی سمجھے میرے بزرگوں محترم بزرگوں موت ہر آرتی پر آ رہی ہے سر کے سفید پال جاری گئے کہ سفید پال موت کا پیغام ہے کل موت کے بعد جب انسان کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے پہلے بتایا نہیں ایسے مار دیا اللہ کہیں گے کہ تیرے سر کے سفید بالوں نے تجھے بتایا تھا کہ موت تجھ پہ آ رہی ہے تیری سفید داری نے سمجھایا تھا کہ تو موت کے قریب پہنچ چکا ہے ذرا غور کیجیے ایک طرف مکہ کی سرزمین پر حضرت محمد مصطفیٰ کے چہرے پر دین کی خاطر سوجا جا رہا ہے مگر دین کو دلیل انہوں نے نہیں ہونے دیا ان کی بیٹی زینب کو بچہ مارا گیا دین کو دلیل نہیں ہونے دیا گیا آج پوری دنیا میں میرے نبی کے اس لائے ہوئے دین کو کتنا دلیل کر دیا گیا نہ دین کی شکل عزت والی رہی نہ دین کا نظام عزت والا رہا نہ دین کا قانون عزت والا رہا دین مٹتا چلا گیا کبر پھیلتا چلا گیا اب بھی اپنے بچوں کو دنیا کا سبق دیتے رہیں گے آپ اب بھی اپنے بچوں کو دنیا داری سکھاتے رہیں گے کاش آپ انہیں کا عظمت کامک سواؤت بنا یہ بچے آپ کے نہیں یہ اللہ کی دین ہے اللہ کی دین ہے اگر آپ نے انہیں دنیا میں خرچ کر دیا یہ آپ کی دلت کا سبب کریں گے یہ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں کتے کو بھی پانی پلایا جاتا ہے مگر آپ کھانستے رہیں گے آپ کو پانی پلانے پر تیار نہیں ہو آپ نے انہیں اپنے کام سے اپنے پالنے والے رب سے دور رکھا یہ آپ سے دور ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے اللہ سے بڑا اس کا انجام کیا ہوگا روزی پڑی دنیا کا یہ ملاپ چند روزہ ہے کتنے ساتھی آپ کے تھے جو آپ سے بچڑ چکے ہیں کتنے آپ بھی جدا ہو چکے ہیں سوچ کے نام نہیں بہار زندگی کا ان کو بہادر بنائیے ان کو میدانوں کی طرف صبح ہی روانہ کر دیجیے میری روایت بیان سن رہی ہے اس بات سے عبرت کرے وہ بھی مسلمان عورتیں ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے جہاد کا اعلان فرمایا اور بتایا کہ اس سے جنت ملتی ہے اللہ راضی ہوتا ہے اسلام کو غلبہ ملتا ہے ایک عورت اپنے شیر خار بچے کو لائی اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کو لے جائیے اس کہا اس سے میں کیا کروں گی رونے لگی کہا کیا کروں گا رونے لگی کہا کوئی اپنے جوان بھائی کو بھیج رہا ہے کوئی بیٹے کو کوئی خاون کو میرا کوئی نہیں ہے جس کو میں بھیجوں یہی بچہ ہے لے جائیے کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیجیے گا وہ اسے خاص بنائے گا پھر یہ بچہ شہید ہو جائے گا قیامت کے دن مجھے شہید کی ماں چڑھا کے پکارا جائے گا اللہ کے رسول زخمی حالت میں آئیں گے قیامت کے دن سیدنا حمزہ ٹکڑے لے کر آئیں گے مسافر عمیر اپنا آدھا کپل لے کے آئیں گے جعفر تیار کٹے ہوئے بازو لے کر آئیں گے مگر ہم اپنے ان سارے جسموں کو لائیں گے اور سامنے بادری مسجد کا ملبہ رکھتا ہوگا کہ یہ اپنے سب ان کے تعلیم تھے یہ جوان تھے یہ دنیا والوں کی باتوں پر تو چارے دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے مگر رب کا بسان گر رہا تھا اس کے تحفظ کی نے پرواہ نہیں تھی میرے بزرگوں ان بچوں کو دے دو کشمیر ان کے لیے تڑپ رہا ہے افغانستان ان کا منتظر ہے فلسطین کی وادیاں ان کو بکا رہی ہے یہ تمہاری جنت ہے جنت یہ تمہاری عزت ہے اپنے وہ عزت کا عزت کا لال اپنے سر پہ رکھ لو میں عزت کا نشان بنوا لو کہ قیامت کے دن تم ان لوگوں میں کھڑے کیے جاؤ جن لوگوں نے اس دین مدین کے لیے کچھ قربانیاں پیش کی ورنہ جو موت کا وقت ہے اس وقت میں یہ بچے تم سے اور تم ان بچوں سے چھین لیے جاؤ اپنے نوجوانوں سے درخواست جن کے جوان سے ان کے اوپر میں زندگی کے اثرات نہیں دیکھ رہا ان بچاروں کو جس معاشرے میں جوانی ملی ہے وہ معاشرہ واقعی ہماری غلامی کا معاشرہ ہے مگر جوانی کے سرخ خون کے سامنے کوئی تنظیم نہیں ٹھہر سکتی کوئی طاقت نہیں آ سکتی میری اور تمہاری جوانی کا خون میری اور تمہاری جوانی کے بدل میرے رب کی طاقت جب یہ دو جمع ہو جائیں گے اور ہم کراچی کو چوم کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے یاد رکھو جو اللہ اٹھا لیتا ہے اللہ سے بیٹھ کر لیتا ہے ہم اللہ کے بیٹھ کر کے جب میدانوں میں نکلیں گے کبر کو اپنی موت آپ بھرنا پڑے یہ جوانی تھوڑی دیر کی جوانی ہے دس پندرہ سال میں ڈھل کے بڑھاپے کی طرف تبدیل ہو جائے اس قوم کون سفائے گا زبان فائدہ گا کیا ہے میری اور تمہاری زندگی کا فائدہ ہم زندہ ہے بس ہمیں مار پیٹ رہے ہم زندہ ہے تو تمہاری پیروں کی عزتیں لوٹ رہے ہم زندہ ہے ہمارا قرآن چلایا جا رہا ہم زندہ ہے ہمارے حکمران دوسرے ملکوں میں جا کے پیسے کی بھیک مانگ رہے ہیں ہم زندہ ہے ہم پہ روزی کے دروازے بند کر دیے گئے پوری دنیا کی روزی کا ایک ایک ایک لمبا خدا نے میرے اور تمہارے لیے بنایا ہے ہم عزت بھی چیز سکتے ہیں ہم روزی بھی چیز سکتے ہیں ہماری عمر یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پھیلائیں ہماری عمر یہ ہے کہ ہم ہاتھ پھیلائیں اپنی جوانیوں سے فائدہ اٹھاؤ اپنی طاقتوں کو استعمال کرو اپنی سرطرا کی جوانیوں کو یلغار بنا دو تمہاری یلغار کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا افضل ترین عبادت ہے تم خدا کے مقرر بن جاؤ گے تم میں سے کوئی ہندوستان کے ساتھ آنا داخل ہو رہا ہوگا کوئی روم کے ساتھ یہاں آنا اور اتحاد سے شروع ہو چکا پوری دنیا کے لاکھوں مسلمان افغانستان میں جمع ہے عرب عجم سوڈانی افریدی سب جمع ہو کر عزت رجبت کی راہ پر چل چکے ہیں تم بھی آگے بڑھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلہ چھوٹ جائے اور میں اور تم کسی کی بوٹل کے لگا لگاتے تھے گولی کے خلاف دنیا جانتی ہے ڈاکٹروں کو بھی پتا ہے مسلمانوں کو بھی پتا ہے کہ جو کچھ کر سکتا ہے جوان کر سکتا ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے مجھے اور تمہیں استعمال مقاصد وہ لے جاتے ہیں دلت ہماری اور تمہاری ہوتی ہے ہم صرف اللہ کے غلام ہم صرف محمد الرسول اللہ کے غلام تیسری ہر غلامی کے سوچ کو کرنے سے نکال کر بھیج تو میری اور تمہاری عمر نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کی غلامی کر سکیں ہم کیوں کسی کی غلامی کریں کیا ہم کسی سے کمزور کیا ہم کسی سے کم ہیں کیا ہم کسی سے گھٹیا ہے کہ انسانوں کے اشارے سے ہم نہ خوش ہیں انسانوں کی کموں میں سواریاں تباہ کرتے پھرے جو نہ ہمیں جنت کی گواہی دے سکتے ہیں جو نہ ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں جو نہ ہمیں اس کا نشان دے سکتے ہیں ہم کیوں نہ اس لفظ کی غلامی کریں جو ہمارا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے مقرر دینے کے لیے سیاح کیوں نہ ہم اپنے اس نبی کی غلامی اختیار کریں جس نبی کے رستے میں چل کے ہم کائنات میں اسلام اور قرآن کو نافذ کر سکتے ہیں لانت ہے اس زندگی پر تو کسی انسان کی غلامی میں بسر ہو جائے غلامی اللہ کی غلامی اللہ کے رسول کی غلامی قرآن سنت اور دین کی اور کسی کی غلامی میں ہم کام دینے والے وقت دینے والے کسی کی غلامی میں اپنے آپ کو کٹوانے والے ہم لوگ نہیں جو ہمیں مرنے کی طرف بلاتے ہیں ہم انہیں بلاتے ہیں کہ وہ کر ہم پر مرے ہماری طرح انسان اور ہم ان کے گیت گائے ہماری طرح انسان ہم ان کے ساتھ رب ہوں کی قسم نوجوان کے لیے بے ایسی کی بات ہے کہ وہ چند ہو اور سب کی پتھر گر رہی ہو پاگل پور کے دریاؤں میں تمہاری پیروں کی لاچیں بہ رہی ہو اور تم اپنی اپنی چیزوں کے اندر بتو ہم طاقت کا سرکٹ جان چکے ہیں ہم قوت کی راہ دیکھ چکے ہیں تو ہمارا سیور ہے ہم کھانے والے ہاتھ بنائے ہم سوتے چلائے ہم اپنی قوت ایمانی اور اپنی جسمانی قوت کے ذریعے سے دنیا پر کھا اور میں جذبات میں نہیں یقین میں کہتا ہوں کہ اسلام کے عظمت کا دور آ چکا پہلے لوگ شہادت سے ڈرتے تھے میں نے خود افغانستان میں عرب نوجوانوں کو دیکھا مکہ مدینہ چھوڑ کے آئے ہیں اللہ عمر دکنی شہادت اللہ عمر تک صحابی کو واپس کیا جاؤ والدین کی خدمت کرو چودہ تو میں آپ نے آپ نے بیعت لی کسی طرح سے ماں باپ موجود ہیں کہ نہیں بھائی فریضہ ہے اللہ کا اللہ کے فریضے کے اندر نے رسوم نہیں کیا رہا جی میں اتحاد میں جا رہا ہوں خبر اگر تم گیا کام کے اندر ابا جی میں نے مزاق کیا تھا جاپان کا بھی آیا ہے کب کے جھوٹے جب آیا ہے جب جا رہا ہے کام کام کے تنگ کر رہا ہے برابر میرے ساتھ مردا کرتا ہے نہیں جی پکی بات ہے ویزا آ گیا ہے جاپان کا بس اب ابا کہاں پہنچ گئے ہننا نیلاج میں کراتے ہوں انج میں اِنہنا یہ کراتے ہوں ہے دنیا کی پٹی یہاں سے اتر جاتی کبھی کبھی قبرستان کا چکر لگانا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا بیت رہی ہے گاہ کی پٹی اتر جائے اصل مسئلہ خواتین کا کہ وہ اپنے نرم دل ہونے کی وجہ سے بچوں کو روکتی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ خواتین اللہ نے یہ مثال دیا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول کا حکم سن لیتی ہے پھر وہ مردوں سے زیادہ بہادر بن جاتی ہے تو آج جو باتیں ہوئی ہیں جس جس ماں اور بہن نے سنی ہے آج وہ یقیناً اس ماں کا کردار ادا کریں گی جو ڈیرا اسماعیل خان کی ایک ماں نے کیا کہ جب کنڈی گھر گنجائی گئی اور بتایا گیا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا افغانستان میں اس کی لاش لائے ہیں اندر بتانا رات کو جہاں دوسرے بیٹے کو لہلایا کپڑے پہرائے جہاں جلدی پہنچا میدان جہاد میں جب تک تو پہنچے گا نہیں میں پہلے کی بات کو یہاں نہیں آنے دوں گی میں اللہ کی بندی اللہ کی محبت کرنے والی کہ تو آپ میں رہوں کہ میرا کوئی بیٹا اللہ کے لیے قربانی نہ دے رہا ہو پہلا وہ بیٹا پہنچے گا دوسرے کی لاش سب گھر میں داخل ہو جائے گی وہ مائیں اس ماں کا کردار ادا کریں گی جو پشاور میں آئی تھی اس کے دس جواب بیٹے شہید ہو گئے وہ شکر کرتی رہی اسے پتا تھا کہ ان تمام بچوں سے آ کر ملاقات ہو جائے گی اور ضرور ہو جائے گی ان کی زندگی اتنی تھی یہ تو مزے اللہ نے قبول کر لیا اپنے خاوت کو دیکھ رہی ہے خاوت نے کہا گھبرائی ہوئی ہے کہا نہیں نہیں مجھے ایک بات ہے بیٹے اور ماں کا رشتہ بھی بڑا مضبوط ہے مگر ساون بیوی کا رشتہ تو بڑا ہی عجیب ہے نا میں چاہتی ہوں شہید کی ماں تو بن گئی شہید کی بیوی بھی بنو تاکہ فخر سے کروں کے دن کہ میرا خاون کی چودہ میں سے تھا خاون تو پہلے سے تیار تھا جس نے بھی کہنا جس دنیا نے دیکھا وہ عورت اپنے گھر میں رہی تھی ایک پیدان سے اس کی تاج گری جس سے خوشبودار خون کہہ رہا تھا وہ مردانہ لباس پہن کے خود کی شہید ہو چکی تھی یہی لوگ مسلمان ہیں انہی لوگوں پر ان کا خدا فخر کرتا ہے ایسے ہزاروں مسلمان وہاں موجود ہیں ایک افغانستان کی سرزمین پہ ڈھائی سو سینکوں کے ساتھ دشمن کا ایک کانوے چلا رہا تھا ان کے گولیا بستی وہ رک گیا دشمن کا نقصان ہوا دشمن نے سامنے والے پہاڑ کو گوڑے نہ مار کے ختم کیا پھر دوبارہ گولیاں بستی دشمن مرتے جا رہے ہیں کبھی گولیاں آتی ہیں کبھی کس طرف سے کبھی کس طرف سے دشمن کا بڑا سخت نقصان ہوا سب کو تلاش کر رہے ہیں کہ سامنے کون سی فوج لڑ رہی ہے آگے گئے تو برقع پہنے ہوئے نو سال کی ایک بچی شہید ہو کر پڑی ہے اس کے کندھے میں کلاس ہو گئے جب وہاں سے مسلمان ہجرت کر رہے تھے اس بچی نے یہ کھان لی تھی کہ اپنی سرزمین کو کافروں کے ہاتھ میں نہیں دوں گی جب تک میں زندہ ہوں وہ کلاسن کوپ لے کے انتظار میں بیٹھی تھی اس سچیری بچی نے سینکڑوں پوتیوں کو واقع داخل کیا اور العزت کے دربار میں پہنچ گئی اور انہوں نے آج باتیں سنی ہیں اس کے بعد انسان تھا وہ اپنے بچوں کو خود ہی تیار کر کے ان میدانوں کی طرف بھیجے گی اللہ العزت ہمیں دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق ادا فرمائے اسلام کی سچی محبت ادا فرمائے نوجوانوں کو دنیا والوں کی غلامی سے آزادی عطا فرمائے وہاں پر سالانس کا پیار